مسلم حضرات میں آپ کے سامنے چند منظم مناجات کیونکہ یہ دعا کی گھڑیاں ہیں اور ہمارے شیخ حضرت رشید صاحب حضمان مولانا قاسم باڑی والا صاحب نے بھی ہمیں بہت کچھ نصیحتوں سے نوازا ہے لہٰذا ہم دل سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو منظم مناجات کے اندر جو دعائیں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجزوب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے جسے حضرت مولانا احتسام الحق تھانوی رحمہ اللہ تعالی ہمیشہ ستائیسویں رمضان کو پڑھا کرتے تھے اور ہمارے شیخ و مرشید مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی وہاں ریونین تشریف لاتے تھے تو مجھے یہ حکم دیتے تھے کہ بھئی یہ اشعار میں پڑھوں اور آپ حضرات جو ہے غور سے سنیں تو میں نے بھی یہ موقع غنیمت سمجھا کہ حضرت کی چونکہ ایک محبوب ترین اشعار ہے مناجات ہے یہاں وہی میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کچھ ذکر کرتے رہیے گا منظور مناجات بسم اللہ الرحمن الرحیم یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر فکرو میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زبا اے میرے لا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے لا لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی جنو ہو رو ملائک ارشو کرسی چرخ و زمین کون مکہ میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے لا لائی لاہ عل لاہو لائی لاہ ان لم لا سب بندے ہیں کوئی نبی ہو کوئی نبی ہو سب بندے ہیں کوئی نبی ہو یا ہو ولی شاہن شاہ باغ دو عالم بھی ہے تیری قدرت کے ہو ایک برگے کا کیوں نہ میں قائل ہوں کہ ہزاروں تیری خدائی کے گواہ خارو گلو افلا کو کواکب کب کو ہو دریا مغرو ماں اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے لا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں بندے مالو زر نہ بنوں میں طالب عز نہ ہو راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی گمراہ نہ ہوں اور چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہو اب تو رہے بس میں آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله یادوں میں تیری سب کو بھلا دوں یادوں میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانے دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تازہ میں آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پنا مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردارو نام سیا تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے ہم سب کے تو گنا اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے علا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الله لا إلا الله جب تک قلب رہے پہلو میں جب تک تن میں جان رہے جب تک قلب رہے پہلو میں جب تک تن میں جان رہے لب پر تیرا نام رہے اور دل میں تیرا دھیان رہے جذب میں پرا ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ میرا ایک آن رہے اب تو رہے بس تادہ میں آخر و زباں اے میرے الہ الہ لا الا اللہ لا لا لا إله إله إله إلا إلا إلا الله الله الله محمد رسول الله الله إن وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين الرسول اللہ انہ ربی صلیم و تسلیم اللہ سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم